آپ نے یہ سنا کہ نہیں اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے سنا کہ نہیں سنا سنا ہے جب کسی چیز میں یا آ جائے تو وہ دو الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی معلوم اخلاق اور ہے تلوار اور جب نبی تلوار اٹھائے گا کیا نبی بے اخلاق و بد اخلاق بن جائے گا جب قرآن اخلاق جب قرآن تلوار کی دعوت دے گا کفرو الدی نہ فارو لو تب پھول قرآن کہتا ہے کافر چاہتے ہیں تم اپنے ہتھیار سے غافل ہو جاؤ خود اپنا اسلحہ اٹھا کے رکھو فن فرو صبات امل فرو جمیا کمانڈو حملے کرو چرکئی جنگ کرو ہر حسابات کرو بڑے بڑے لشکر ٹکراؤ قرآن خود بتاتا ہے جب قرآن تلوار کا حکم دے گا تو کیا یہ بے اخلاقی کی دعوت ہوگی پھر یہ یا یا کیسے ہوگی اخلاق یا تلوار سوچا کبھی مستی میں ہم سب نبی کو بے اخلاق کہیں گے قرآن کو غیر اخلاقی کتاب قرار دے کیونکہ اخلاق اور ہوئے تلوار اور ہوئی اما عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہ آقا کے اخلاق کیا تھے فرمایا کہ ان کے اخلاق تو قرآن تھے نبی کے پاس تلواریں تھی یا نہیں تھی زرا تھی یا نہیں تھی خنجر تھے یا نہیں تھے بھالے تھے یا نہیں تھے تیر کمان تھی یا نہیں تھی جہاد کے گھوڑے تھے یا نہیں تھے اور قرآن کی چار سو چوراسی سے زائد آیات جہاد ہے کہ نہیں تو کیا قرآن بد اخلاقی اور بے اخلاقی کی دعوت دیتا ہے یاد رکھو اخلاق کے معنی مسکرانا نہیں ہے اخلاق کے معنی دانت نکالنا نہیں ہے اخلاق کے معنی کافروں کے سامنے گردن جھکانا نہیں ہے اخلاق کے معنی اپنی بیویاں بیٹیاں بیچنا نہیں ہے اخلاق کے معنی امت مسلمہ کو ذلیل کرانا نہیں ہے اخلاق وہ ہے جس کا حکم رب نے دیا اخلاق وہ ہے جس کا حکم نبی مصطفیٰ نے دیا اسی لیے حضور نے فرمایا بعثتو اس مکارم الاخلاق میں آیا ہی اخلاق پورے کرانے کے لیے ہو اور وہی نبی کہتا ہے جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے نبی کی کئی ہزار حدیثیں جہاد کے بارے میں بالکل واضح بالکل غیر مبہم موجود ہے یاد رکھنا جلوار اور اخلاق الگ الگ چیزیں نہیں ہے مسکرانے کے وقت مسکرانا اخلاق ہے لڑنے کے وقت لڑنا اخلاق ہے ہاتھ پکڑنے کے وقت ہاتھ پکڑنا اور سنبھالنا اخلاق ہے ہاتھ کاٹنے کے وقت ہاتھ کاٹنا اخلاق ہے اگر ایک عورت جا رہی ہے اس عورت کو رستہ بتانا اخلاق ہے اس عورت پہ کوئی ڈاکو حملہ کرتا ہے اس ڈاکو کو کاٹنا اخلاق ہے جس میں کینسر پیدا ہو جائے اس کینسر کے پھوڑے کو نکالنا اخلاق ہے کوئی سانپ حملہ آور ہو جائے اس سانپ کو گرانا اخلاق ہے یاد رکھنا جس اخلاق میں تلوار نہیں ہوتی وہ اخلاق نہیں بے غیرتی ہوتی